الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى اما بعد بزرگوں دوستوں اور میری مائیں بہنیں مولانا شعیب صاحب ابھی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور دوسری رکعت میں انہوں نے جس رکو کو شروع کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان والوں میں تمہیں بتلاؤں عقل مند کسے کہا جاتا ہے اولو الالباب کسے کہا جاتا ہے اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کی ڈیفینیشن بیان کی اللہ فرماتے ہیں وقعودا جنوبہم کہ مند اس کو کہا جاتا ہے جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرے بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرے اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرے تو رات دن ذکر کرنے والا ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا اس کو قرآن نے کہا کہ وہ مند ایمان والا ہے مستد احمد کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی صحابی آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے فرماتے انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے بہت سارے مجاہدین جاتے ہیں لیکن ان سارے مجاہدوں میں سب سے افضل کون ہے سب سے اچھا مجاہد کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی وہ مجاہد سب سے افضل ہے جو جہاد بھی کرتا ہو اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں روزے داروں میں سب سے افضل کون پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزے دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں ذکر جاری ہے پھر انہوں نے نماز کا سوال کیا سب سے بہترین نمازی کون سب سے بہترین صدقہ دینے والا کون سب سے اچھا زکاة دینے والا کون اور ہر سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ وہ وہ سب سے اچھا انسان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس مجلس میں ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو حضرت عمر سے یہ کہا ابو حفظ حضرت عمر کی کنیت ہے رضی اللہ تعالیٰ ابو حفظ ابو حفظ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ذکر کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر بالکل ٹھیک ہے ذکر کرنے والے ساری بھلائی لے گئے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت کہ دو ایمان والے ہیں ایک وہ ایمان والا ہے جو اللہ کا ذکر دوسرا وہ ہے جو ذکر اللہ نہیں کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کرنے والے کی مثال ایک زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والے کی مثال ایک مردے کی طرح ہے ایک اللہ والے تھے ایک صاحب ان کے پاس آئے کہا اللہ والے سے سوال کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو کوئی عمل بتلاؤ کہ جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اللہ والے نے اس آنے والے کو یہ کہا تمہارے دونوں ہاتھ سامنے کرو تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے کہا اب یہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑو اس طرح دونوں کو جوائن کر کے اس سے اس طریقے سے رگڑو اب وہ رگڑنے لگے کہا جب تم ہاتھوں کو رگڑ رہے ہو تو کیسی فیلنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا بہت گرم گرم لگ رہا ہے بڑی گرمی اور حرارت محسوس ہو رہی ہے تو اس اللہ والے نے کہا یہی تمہارا جواب ہے کہ اپنے دل کو ذکر اللہ سے اتنا رگڑو اتنا رگڑو اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ ذکر اللہ کی کسرت کی وجہ سے اور ذکر اللہ کو دل سے اتنا اتنا رگڑو رگڑو کہ دل میں اللہ کی محبت کی گرمی پیدا ہو جائے گی کہ جب اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کی گرمی پیدا ہوگی اسی کو قرآن نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل میں اطمینان نصیب ہوتا ہے ایک بڑی پیاری روایت سناؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے راستے میں ملے تو میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا لیکن عجیب بات عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے بڑا بہت برا لگا کہ عثمان کو سلام کرتا ہوں سلام کا جواب نہیں دیتے فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں جا کر میں نے کہا کہ امیر المؤمنین راستے سے گزر رہا ہو عثمان موجود ہے سلام کرتا ہو وہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر عثمان تو ایسے نہیں ہے عثمان سلام کا جواب دے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے چلو ٹھیک ہے میں تحقیق کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے سوال کیا عثمان کیا بات ہے یہ عمر شکایت لے کر آئے سلام کیا تم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین خدا کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ عمر میرے پاس سے گزر گئے سلام تو دور کی بات ہے مجھے خیال ہی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا میں تو بہت پریشان ہو میں تو بہت پریشان ہو اور ایک خیال میں کھویا ہوا ہو جس کی بنا پر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میری پریشانی پتا نہیں کیسے دور ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عثمان کیا بات ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین ایمان تو ہم نے قبول کر لیا لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے ایمان قبول کرنے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عجیب عجیب وسوسے آنے لگتے ہیں عجیب عجیب دلوں میں خیالات آنے لگتے ہیں شیطانی وساویس آنے لگتے ہیں پریشان ہوں میں کیا کرو کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے یہ کیسا میرا ایمان ہے کہ مجھے شیطانی وسوسے آ جائے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے اگر اللہ کے نبی ہوتے میں اس کا علاج پوچھ لیتا کہ یہ شیطانی وسوسوں کو میں کیسے دور کرو میں بہت پریشان ہوں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان گھبراؤ نہیں یہ سوال تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا یہ سوال تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا اور مجھے برابر یاد ہے کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر شیطانی وساویس آنے لگے دلوں میں وسوسے آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر کس سے کلمہ طیبہ کا برد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے کلمہ پڑھتے رہو اللہ شیطانی وسوسوں کو دور کر دے گا اسی بنا پر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بہترین علاج ہے کسی کو شیطانی خیالات شیطانی وسوس سے آ جائے کسرت سے کلمہ طیبہ کی کسرت رکھے انشاءاللہ تعالی شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے تو یہ ذکر اللہ بہت بڑی دولت ہے حضرت مجدد رحمت اللہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کو معمولی مت سمجھو ایک مرتبہ اللہ کا ایک ایمان والا ذکر کرتا ہے وہ کروڑوں مائل کی مسافت طے کر دیتا ہے وہ اللہ سے اتنا قریب چلا جاتا ہے اللہ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرمائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا نام ہماری زبان پر ہو اسی کو قرآن کریم میں اقل مند بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین